ہے انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے Punjab textbook board Lahore کی چھپی انیس سو پچاسی کی دی کدو دی پچاسی دی سفا نمبر ستانوے لکھا ہے پچاسی سفا نمبر ستانوے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا نہیں ہل نہیں بھیجنی ہل نہیں بھیجنی تھوک دے ساتھ نکل آ گے انسان ابتدا حیوانوں کی سی زندگی گزارتا تھا وہ نہ صرف محض بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرنا جانتا تھا بلکہ ان ضروریات کی بار تکمیل کا انداز بھی غیر بہت زبانہ تھا آہستہ آہستہ انسان نے اجتماعی سطح پر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا اچھے انسان ابتدا جانور چانور واگر سی ابتدا انسان کہڑے سن بھائی حضرت آدم السلام وہ اللہ کے نبی سن کے نہیں اما ہبا اللہ کی بلی سی کہ نہیں ہوئے حضرت آدم حضرت ابا نال سارے انسان جمے نے کہ نہیں ہوئے اچھا انہوں کی اولادا کو نبی آئے سن کے نہیں کیا وہ جانور واگ رہے سن جا آخ نبیا نو جانور واگ سی اس واسطے کہ انہوں کو پکے پتیاں آ سہس نہیں سی اس واسطے وہ جانور واگ سن رو تیرے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے سچ بولی جہاں نبیا بارے یہ آخری جانور واگ سن جانور تو بد تر انگریز سکی ماں ساری نسل کی بڑے میں لین جاتی ہوں ملا ملا نو پوچھ جتھے پڑھایا جائے ایمان دس جتھے ملا نے بارے پڑھایا جائے کہ آج کے ملا بالکل جانور کا پتر ہے یہ جانور جیسی زندگی گزارتا ہے ملا نو اگ لگے گی اتنے بچہ اپنا کلے دا کیوں اردو نہیں سکھا ہاں مینو ایک کتا زبان میں کیا حرج ہے میں بچہ میری آتا ہے کہ تمہیں شرمی کی گل کی کار کر میں خنزیر کر دیں میں کہا شرم کر میں عربی بولی کیوں بھائی زبان میں کوئی حرض ہے میں کیا دس کوئی حرض آئی اللہ نے خنزیر کا ذکر چو تے قرآن کیتا ہے تو میں کہ بھائی مانا میں تیرے تے قرآن کا لفظ کی تو لڑتا وہ کوئی جو اپنے بچے نو میں کٹھی کھاتا ہوں اور پیو نو جب پتا لگے کہ تا پیا سیکھنا اردو <laughs> اتری دیا اردوی چنگا کتا ہوں پروفیسر آخ تم کیوں تم کیوں بول رہے ہو تم شعور ہو میں اردو کا لفظ ہے کتا اردو کا لفظ ہے بچہ کچا میں نہ سکھاوا تو اردو کی جتنے بکواساں مینو ایک تکول کی انگلش کو حرام کرتا میں سکول میں عربی پڑھنے پڑھا رام میں سکول میں اردو پڑھنے کو کرتا ہوں آپ میرے سامنے عربی ہے تو عربی میں کفر ہے اردو ہے اردو میں کفر ہے انگلش ہے انگلش کفر گفرتے بگڑتی ہے عورتیں ناچ رہی ہیں عورتیں ترقی کر رہی ہیں عورتیں پیچھے پکا کر رہی ہیں اور ابرا کھانا بہت اس بھائی آپ